بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم آج ہم تھیوری آف آٹومیٹا کا الیونتھ لیکچر سٹارٹ کریں گے اس سے پیشتر کہ ہم الیونتھ لیکچر سٹارٹ کریں آئیے گزشتہ لیکچر میں ڈسکس کیے گئے ٹاپکس پر ایک نظر دیکھیں اور اس کے لیے سلائڈ پر چلتے ہیں last time we discuss the definition of G T G in detail generalize transition graph کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا اسپیشلی جو فرق تھا جی ٹی جی اور ٹی جی کی ڈیفینیشن میں ٹرانزیشنس کے لیبل کے حوالے سے example of G T G accepting the language of strings containing double A or double B اس کو اس کی بات کی the language of strings beginning with and ending in same letters اس کے لیے جی ٹی جی بنایا we discuss the example of G T G accepting the language of thing and ending letters we discuss the example of G T G accepting the language of thing containing triple A or triple B ہم نے اس کی بات کی ہم نے ڈفرنٹ جی ٹی جیز کی بھی بات کی اور لاسٹلی میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کسی لینگویج کی ریگولر اسپیشن پتا ہو تو ہم اسی ریگولر ایکسپریشن کو استعمال کرتے ہوئے ایک انیشل اور ایک فائنل اسٹیٹ والا جی ٹی جی بنا سکتے ہیں جبکہ دونوں کو ایک ٹرانزیکشن سے ملایا جائے گا اور اس کے اوپر جو لیبل ہے وہ اس لینگویج کی ریگولر ایکسپریشن ہوگی اس کے علاوہ نان ڈیٹرمنیزم کی بات کی اور میں نے آپ کو بتایا کہ G T Gs are non deterministic so they behave non determinism کے بعد ہم نے کلنس تھرم ڈیفائن کیا اور کلنس تھرم میں ہم نے کہا کہ language can be express by N F A or T G or regular expression then it can also be express by other two as well اور اس کے پروف کے سلسلے میں ہم نے لاسٹ ٹائم یہ کہا کہ this can be proved by proving three parts اور تینوں پارٹس کا ہم نے ذکر کیا اور جس میں سے پارٹ ون کا پروف ہم نے یہ کہا کہ since every F T G as well so there is nothing to prove عزیز طلبہ یہ تو ہم نے لاسٹ لیکچر کے بارے میں ڈسکس کیا اور میں نے یہ بتایا کہ ہم کلینس کو پروو کرنے کے سلسلے میں ہم اس کے تین پارٹ کریں گے کیونکہ ہم سائیکل کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور سائیکل آف پروفس کے لیے will be having three proofs جن میں سے ایک پارٹ ہم آلریڈی پروو کر چکے ہیں with just simple statement that since every F A is T G as well so there is nothing to prove مجھے امید ہے کہ آپ اس سینٹینس کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے اب دوسرا پارٹ ہم نے پروو کرنا ہے جس میں ہمارا کلیم یہ ہے کہ if a language can be accepted by T G then it can be express by regular expression as well ہم ایک ایسا میتھڈ ذکر کرنا چاہیں گے کہ جو دیے ہوئے ٹی جی کے لیے اس کی کورسپونڈنگ ریگولر ایکسپریشن بنا سکے اور اس کو دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں تھرم پارٹ ٹو کا پروف ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں to proof part two of Kleene theorem and algorithm consisting of different steps showing how regular expression can be obtain corresponding to the given T G اس ایلگوریدم میں اس کے مختلف اسٹیپس ہوں گے آگے ذکر آ رہا ہے ہم یہ دکھائیں گے کہ کسی دیے ہوئے ٹی جی کے کورسپونڈ ریگولرسپریشن کیسے لکھی جا سکتی کورسپونڈنس سے مراد یہ ہے کہ اس لینگویج کی ریگولر ایکسپریشن جو اس میں ایکسپٹ ہو رہی for this purpose the notion of T G is change to that of G T G یعنی پہلے ہی ہم اس کی نوشن جو اس کا کانسیپٹ ہے ٹی جی کو ایکسپریس کرنے کا اس کو چینج کر لیں گے اپنی آسانی کے لیے جی ٹی جی میں یعنی جتنے لیبلز آ رہے ہیں ان کو کورسپونڈنگ ریگولر ایکسپریشن سے ایکسپریس کر دیں گے that is the of R corresponding regular عزیز طلبا یہ بنیادی اسٹیپ ہے کسی بھی ٹی جی کی ریگولر ایکسپریشن لکھنے کا یعنی اس میں جو لینگویج ایکسپریس ہو رہی ہے اس کے کورسپونڈ ریگولر ایکسپریشن لکھنے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ چونکہ ٹی جی کے جتنی ٹرانزیشن آ رہی ہیں ان کے لیبلز یا تو اسٹرنگز ہی ہوں گی اور یا ایک سے زیادہ اسٹرنگ ہو سکتی ہیں اور اگر ایک سے زیادہ اسٹرنگ ہے تو ہم ان کو کاما سے سیپریٹ کرتے ہیں تو اس کی بجائے ہم ان کے کورسپونڈ ریگولر اسپیشن لکھ دیں گے تو سب سے پہلا اسٹیپ تو بنیادی طور پر بتا دیا گیا باقی جو اسٹیپس اسپیشن لینے کے ہیں اس کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں basically this algorithm converts the given T G to G T G with one initial state along with a single loop or one initial state connected with one final state میں یہاں ٹارگٹ بتا رہا ہوں کہ یہ جتنے اسٹیپس ہم آگے ذکر کر رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے ہمارا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ ٹی جی کو ایک جی ٹی جی میں کنورٹ کر دیا جائے آپ جانتے ہیں کہ جی ٹی جی میں تمام ٹرانزیشنز کے لیبل ریگولرسپیشن ہوتی ہیں اور اگر وہ ریڈیوس ہوتے ہوتے ایک ایسے جی ٹی جی میں کنورٹ ہو جائے جس کا جس کی ایک ہی ٹرانزیشن ہو اب وہ ٹرانزیشن یا تو لوپ ہو سکتی ہے یا ڈائریکٹ ایج ہو سکتی ہے دونوں صورتوں میں ایک ریگولر ایکسپریشن آ جائے تو جو ریگولر ایکسپریشن آئے گی وہی اس لینگویج کی ریگولر ایکسپریشن ہوگی جو ٹی جی میں اور اس کے کورسپونڈنگ جی ٹی جی میں ایکسپٹ ہو رہی ہوگی اس بات کو جس طرح سے لکھا گیا اس کو سلائڈ پر دیکھ رہے ہیں ہم کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ basically this algorithm converts the given T G to G T G with one initial state along with a single loop یا تو ایک ہی انیشل اسٹیٹ ہوگی اور اس پر ایک لوپ ہوگا اور مے بی وہ فائنل ہو اور one initial state connected with one final state by single transition edge the label of the loop اور the transition edge will be the required regular expression یہاں میں یہ کلیئر کرتا چلوں کہ جو لوپ ہم کہہ رہے ہیں وہ اسی صورت میں ہوگا کہ انیشل اسٹیٹ بھی فائنل ہو ایسا بھی ہو سکے گا تو اس صورت میں لوپ کی جو لیبل ہے وہ اس لینگویج کی ریگولسپیشن ہوگی اس طلبہ ابھی میں نے جسٹ تھوڑا سا ٹارگٹ کا ذکر کیا کہ کسی ٹی جی سے اس کی ریگولسپیشن بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم اس کو جی ٹی جی میں کنورٹ کرنا چاہیں گے ان کی ٹرانزیکشن کو کورسپونڈنگ ریگولسپیشن میں کنورٹ کر دیں گے ان کے لیبلس کو اور ٹارگٹ یہ ہوگا کہ وہ یا تو صرف ایک اسٹیٹ کا جی ٹی جی بن جائے انیشل یعنی فائنل ہو اور اس پر ایک لوپ ہو یا دو اسٹیٹ کا جی ٹی جی بن جائے جس میں ایک انیشل ہو اور ایک فائنل ہو اور ایک ہی ٹرانزیشن ہو ایسی صورت دونوں صورتوں میں ٹرانزیشن کے لیبل ریکوائرڈ ایکسپریشن ہوں گی اب ایسا کرنے کے کچھ اسٹیپس انوالو ہیں جیسے کہ شروع میں کہا تھا ان کو باری باری دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں step number one if a T G has more than one start states introduce start new start state connecting the new state to start start states by the labeled labeled by string یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ٹی جی میں ایک سے زیادہ انیشل اسٹیٹس ہوں تو ان کے لیے ایک نئی انیشل اسٹیٹ جنریٹ بنا دی جائے اور جو اوریجنل جو پہلے انیشل اسٹیٹس تھیں ان کو نان فائنل اسٹیٹس کر دیا جائے نان انیشل کر دیا جائے ان کے انیشل اسٹیٹس uh, ختم کر دیے جائیں اور نئی انیشل اسٹیٹ کو پہلے والی انیشل اسٹیٹ سے ملا دیا جائے باری باری اور ان کو لیبل نل اسٹنگ کا کر دیا جائے تو یہ بات ہم نے یہاں اسٹیپ میں بتائی ہے انیشل اسٹیٹس کے حوالے سے کہ اگر انیشل اسٹیٹ ایک سے زیادہ ہوں similarly if T G contain more than one final state as well تو وہاں بھی ہم یہ اسٹیپ دہرا سکیں گے تو اس کے لیے آئے ذرا اگزامپل کی طرف دیکھتے ہیں یہاں یہ اگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں اس ایگزامپل میں دو فائنل اسٹیٹ ہیں اور دو انیشل اسٹیٹ ہیں میں یہ چاہوں گا دکھانا کہ ان انیشل اسٹیٹ کے لیے کس طرح سے ہم ایک انیشل اسٹیٹ بنا سکتے ہیں عزیز طلبہ یہاں یہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے ایک انیشل اسٹیٹ کا اس کی وجہ وہی ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسا جی ٹی جی بنا لیں جس میں ایک انیشل ہو ایک فائنل یا جو انیشل ہو وہ فائنل ہو ایسا بھی پاسبل ہو سکے گا اگر اس میں نل اسٹنگ ایکسپٹ ہو رہی ہوگی اور وہ کلوئر کی شکل میں لکھا جا سکتا ہوگا اس کی ریگولر ایکسپریشن کسی کلوئر کی فارم میں ہو سکتی ہوگی تو پھر ہم ایسا کر سکیں گے کہ وہ جی ٹی جی صرف ایک ہی اسٹیٹ کا جی ٹی جی ہوگا وہی اس کی انیشل اسٹیٹ ہوگی وہی فائنل ہوگی تو چونکہ ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ایک انیشل میکسیمم اور ایک فائنل میکسیمم ہو تو اس کے لیے ہم ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ انیشل اسٹیٹس ہوں تو اپنی طرف سے ایک نئی انیشل اسٹیٹ ہم انٹروڈیوس کرا دیں اور جو ایگزٹنگ انیشل اسٹیٹس تھیں ان کو نان انیشل اسٹیٹ قرار دے دیں اور ان کے لیے ہم ایک نل ٹرانزیشن شو کریں گے ایسی ٹرانزیکشن پہ نل اسٹنگ لیبل کی جائے گی وہ ایگزامپل ہم دیکھ رہے ہیں آئیے اس کو دوبارہ سلائڈ کی طرف دیکھتے ہیں تو اس ایگزامپل میں state one and state two بہت آر انیشل اسٹیٹ ان کو ہم نے ایک نئی انیشل اسٹیٹ سے ملانا تھا آپ نیکسٹ سلائڈ پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک نئی انیشل اسٹیٹ بنا دی اور اس نئی انیشل اسٹیٹ کو اسٹیٹ ون اور اسٹیٹ ٹو جو پہلے انیشل تھیں ان سے ملا دیا اور جو پہلے انیشل تھیں ان کے انیشل اسٹیٹس ختم کر دیے اس طرح سے یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے ہم ایک سے زیادہ انیشل اسٹیٹ کو ایک انیشل اسٹیٹ میں کنورٹ کر سکیں گے عزیز طلبہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایک نئی انیشل اسٹیٹ ہم نے بنائی اس کو نل ٹرانزیشن سے نل ٹرانزیشن سے میری مراد یہی ہوا کرے گی ایسی ٹرانزیشن جس کا لیبل نل اسٹرنگ ہو ان سے کیوں ملایا چونکہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو ٹی جی دیا جا رہا ہے اس کو جس جی ٹی جی میں کنورٹ کر رہے ہیں دونوں کی لینگویج سیم رہے تو اس طرح سے ہم نے جتنی اسٹنگس پہلے ایکسپٹ ہو رہی تھیں ان سے پہلے نل اسٹنگ کا اضافہ کر دیا اب اگر کسی اسٹنگ سے پہلے نل اسٹنگ لگا دی جائے تو اسٹنگ میں کوئی چینج نہیں آتی تو اس طرح سے یہ جو نل ٹرانزیشن آپ کو دکھائی جا رہی ہے اس کو لگا دینے سے جو اسٹنگس پہلے ایکسیپٹ ہو رہی تھیں اب بھی وہی اسٹنگ ایکسیپٹ ہوں گی صرف فرق یہ ہوگا کہ ان اسٹنگ سے پہلے نل اسٹنگ لگا ہوا ہوگا اور نل اسٹنگ جب کسی نان ایمٹی اسٹنگ کے ساتھ کنکٹینیٹ کر دی جاتی ہے خاص شروع میں یا آخر میں تو وہ کوئی اثر انداز نہیں ہوتی تو اس طرح سے لینگویج پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور ہمارا وہ ٹارگٹ کہ انیشل اسٹیٹ سنگل ہو وہ بھی اچیو ہو جائے گا مزید اسٹیپس دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں step two if a T G has more than one final then introduce a new final state connecting the old final to the new final state by the transition label by null string this step can be shown by the previous example of T G اسی کو دوبارہ لے رہے ہیں ہم اور یہ بالکل سیم ہے جیسے ہم نے انیشل اسٹیٹ پہ ایک سے زیادہ انیشل اسٹیٹ تھیں ہم نے ایک نئی انیشل اسٹیٹ بنا دی ایسے ہی ایک سے زیادہ فائنل اسٹیٹ ہوں تو ہم ایک نئی فائنل اسٹیٹ بنا سکیں گے تو اس کے جی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سلائڈ پر کہ یہ نئی جو دو ٹرانزیشن ہم نے تھری اور فور سے ایک نئی فائنل اسٹیٹ ہم نے انٹروڈیوس کرائی ہے اور اب تک جو ہم نے انیشل سے جو پہلے انیشل تھیں ون اور ٹو ان کو سنگل انیشل میں کنورٹ کیا تھا اور جو تھری اور فور فائنل تھیں ان کو نئی فائنل سے ملایا گیا ہے اور جو اوریجنلی فائنل تھی یعنی تھری اور فور ان کو نان فائنل کر دیا ڈیئر اسٹوڈینٹس میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو بعد میں نل ٹرانزیشن آپ کو نظر آ رہی ہیں transition label by null strings وہ صرف اتنا اثر انداز ہو سکیں گے ایکسپٹیڈ اسٹینگس میں کہ ان ایکسپٹ اسٹینگس کے اینڈ پر نل اسٹینگس آ جائیں گے اور کسی بھی اسٹینگ کے اینڈ پر اگر ہم نل اسٹینگ لگا دیں تو اسٹینگ پر اثر انداز نہیں ہوتی مڈل آف اینسٹنگ اور ایکسپٹ اسٹنگ وہی رہیں گی اینڈ پر اسٹنگ آ جائے گا اور وہ بجائے دو الگ الگ فائنل اسٹیٹ پر ایکسپٹ ہونے پہ وہ ایک فائنل اسٹیٹ پر جا کر ایکسپٹ ہوں گی اور اسٹنگ وہی رہیں گی اور اس طرح سے لینگویج میں کوئی اثر نہیں پڑے گا اور ہمارا یہ ٹارگیٹ کہ جو دیا ہوا ٹی جی ہے اس کو ایسے جی ٹی جی میں کنورٹ کرنا ہے جس میں ایک انیشل اور ایک فائنل میکسیمم ہو وہ بھی اچیو ہو جائے گا عزیز طلبہ ابھی ایسا ان دو سٹیپس کے کرنے سے یہ پورا مرحلہ کمپلیٹ نہیں ہوتا مزید سٹیپس باقی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں step three if a state has two or more than ون ٹو سے یہاں مراد یہ ہے کہ ٹو تھری فور بھی ہو سکتے ہیں اس لیے بریکٹ میں مور دین ون لکھا گیا incoming transition edge is labeled by the corresponding regular expression from the same state یعنی کسی ایک اسٹیٹ سے کسی دوسری اسٹیٹ کی طرف اگر ایک سے زیادہ ٹرانزیشن آ رہی ہیں میں نے بریکٹ میں لکھا ہے including the possibility of loops at the state کیونکہ یہ لوپ بھی آ سکتے ہیں لوپ بھی انکمنگ ٹرانزیکشن تصور ہوتے ہیں کسی ایک اسٹیٹ پر ایک سے زیادہ لوپ بھی ہو سکتے ہیں then replace all these transition edges with a single transition edge label by the sum of corresponding regular expression چونکہ اب تمام لیبل ایکسپریشن ہو چکے تھے اور اگر ایک سے زیادہ ٹرانزیشن کسی ایک اسٹیٹ سے دوسری کی طرف جا رہی ہیں ہم ان کو سنگل میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور جتنے لیبلس پہلے لگے ہوئے تھے ان کو ہم سم کر کے لکھ دیں گے this step can be shown by part of T G in the following example میں نے کہا ہے part of T G let see the next slide example آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسٹیٹ فور ہے دوسری اسٹیٹ فائیو ہے فور سے پہلے بھی ڈاٹس ہیں فائیو کے بعد میں ڈاٹس ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی ٹی جی کا پارٹ ہے اور اس ٹی جی کو چونکہ ہم جی ٹی جی میں کنورٹ کر رہے ہیں اس لیے لیبلز کو آلریڈی ریگولر ایکسپریشن سے ظاہر کیا ہے اور regular in general R one R two R three یا آر فور ہو سکتی ہیں تو چونکہ اس میں چار ٹرانزیشن آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کو لیبل کر دیا گیا R one R two R three R four سے ڈیئر اسٹوڈینٹس ہمارا ٹارگیٹ اسٹیپ میں یہ ہے کہ کسی اسٹیٹ پر اگر ایک سے زیادہ لوپ ہوں یا دو اسٹیٹس کے درمیان ایک ہی ڈائریکشن میں کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ فرام اسٹیٹ ٹو اندر ایک سے زیادہ ٹرانزیکشن ہوں تو ان کو ایک ٹرانزیشن میں یا اگر لوپ ہیں تو ان کو ایک لوپ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے اب بجائے اس کے کہ پورا ٹی جی آپ کو دکھایا جائے اور پورے ٹی جی میں جہاں جہاں یہ سچویشن ہو اس کو الگ الگ ترتیب سے دیکھا جائے بہتر یہ ہے کہ اس ٹی جی کے کسی ایک پارٹ کو ہم دیکھ لیں اس لیے میں نے ورڈ یوز کیا پارٹ آف ٹی جی اور یہ جو ڈاٹس ہیں یہ دکھا رہے ہیں کہ ٹی جی کا باقی حصہ سائڈوں پر موجود ہے we are not interested in that part ہم جس پارٹ میں انٹرسٹیڈ ہیں اس کو ہی ڈسکس کریں گے اور اس کی ریڈکشن دیکھیں گے کہ وہ ریڈیوس ہو کے کیسے دکھائی دے گا آئیے دوبارہ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں ہم نے لکھا ہے کہ the above T G can be reduce to reduce کا مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کم ہو گئی ٹرانزیکشن کی تعداد کم ہو گئی نمبر آف اسٹیٹس وہی ہیں ان میں کوئی چینج نہیں آئی آر ون اور آر ٹو دونوں فور سے فائیو کی طرف جا رہی تھیں ہم نے ایک ہی ٹرانزیکشن دکھا دی اور ان دونوں کو پلس کر دیا پلس کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں either R one or R two will be moving from four to five اور اسی طرح اسٹیٹ فائیو پر چونکہ دو لوپ تھے تھری اور فور جن کے لیبل تھے R three and R four ان کو ایک لوپ میں کنورٹ کر دیا اور اس کا لیبل بھی پلس کر دیا اور یہاں دو سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دو صرف ٹرانزیکشن ہی کافی نہیں ہیں اگر دو سے زیادہ بھی ہوں تو یہی ہم اسٹیپ اس پر اپلائی کر سکیں گے عزیز طلبہ ہم مختلف اسٹیپس ڈسکس کرتے چلے جا رہے ہیں یہ وہ اسٹیپس ہیں جو سچویشن وائز کسی ٹی جی کو ایسے جی ٹی جی میں کنورٹ کر سکیں گے جس میں ایک انیشل فائنل اسٹیٹ ہوگی اور ایک فائنل فائنل اسٹیٹ ہوگی اور اٹ ڈپینڈس وہ دونوں سیم بھی ہو سکتی ہیں اور اس سے زیادہ uh, یعنی ایک سے زیادہ انیشل نہیں ہوگی ایک سے زیادہ فائنل نہیں ہوگی اور ان کے جو ٹرانزیشن کی جو لیبل ہیں وہ ریگولر اور وہی ریکوائرڈ ریگولر اسپیکشن ہوں گی تو ابھی ہم نے جو اسٹیپ دیکھا اس میں یہ ڈسکس کیا کہ اگر ایک سے زیادہ ٹرانزیشن کسی ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ کی طرف جا رہی ہیں ان کو ایک میں کنورٹ کر سکتے ہیں اگر کسی اسٹیٹ میں ایک سے زیادہ لوپ ایگزٹ کرتے ہیں تو ان کو ایک لوپ میں کنورٹ کر سکتے ہیں آئیے مزید ڈسکشن کے لیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں so there is a note the step three can be generalize to any finite number of transitions as shown below اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں آپ کو دو ٹرانزیکشن کے لیے ایک بنانا سکھایا تھا آپ اس کو کسی بھی فائنائٹ مینی ٹرانزیکشن کے لیے دکھا سکتے ہیں اور اس کے لیے میں صرف کسی جو ایک ٹی جی ہے اس کی ایک پارٹ کو دیکھا ہے جس میں اسٹیٹ 5 ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ loop R one R two dots اور بعد میں جو لوپ ہے اس کو ہم نے آر این کہا ہے R N is a general notation اس کا مطلب یہ ہے کہ آر این ہو سکتا ہے کہ آر ہنڈریڈ ہو یہ آر ٹین بھی ہو سکتا ہے any finite number so this is the general way to express finite many loops یہ ایک جنرل طریقہ ہوتا ہے میتھمیٹکس میں بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ کچھ لوپس کو ہم نے دکھا دیا فرسٹ ٹو لوپس کو باقی کو ڈاٹس کے ساتھ اور اس کا مطلب یہ they are N many loops and these can be reduce to a single one with a label putting plus in between corresponding regular expression جتنی ریگولر اسپیشن تھیں ہم نے ان کے درمیان میں پلس لگا دیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعد میں لکھا جا رہا ہے کہ the above T G can be reduced to the following state five کے شروع اور بعد والے پارٹس اسی طرح ہم انٹرسٹڈ نہیں تھے ڈاٹس لگا دیں اور جس حصے میں انٹرسٹڈ تھے وہ دکھا دیا اور اس کے لیبل کو ہم نے R one plus R two plus dots plus R N یہ بڑا کامن اسٹائل ہے میتھمیٹکس میں اس کا مطلب یہی ہے کہ اسی طرح آپ کنٹینیو کرتے رہیں گے اور لاسٹ لوپ تک آپ اس کو ان کی ریگولر کو پلس کر لیں گے عزیز طلبہ ابھی ہم نے لوپس کی بات کی کہ اگر ایک سے زیادہ لوپ آ جائیں اور ان کی تعداد بھی کوئی فائنائٹ نمبر ہو تو ان کو سنگل لوپ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور ان جنرل ہم کو پرٹیکولر ریگولسپیشن کی بات نہیں کر رہے ہم نے جنرل ریگولسپیشن کی بات کی ہے اور اس کو ہم نے آسانی کے لیے R one R two R three and R N یہ نوٹیشن ہے میتھمیٹکس میں ہم یوز کرتے ہیں یہ سبسکرپٹ جسٹ ایک ٹیگ کے طور پر یوز ہوتے ہیں اس سے آپ کنفیوز نہ ہوں کہ جس سبسکرپٹ جو یوز کیا جا رہا ہے جیسے ایک ٹیگ ہے جیسے آپ کسی چیز پر ایک لیبل لگا لیتے ہیں پہچاننے کے لیے تو یہ بھی پہچاننے کے لیے ایک لیبل ہے کہ this is a loop R one this is loop R two this is loop R N تو اس سبسکرپٹ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ لاسٹ آر این ہے یہ آر ہنڈریڈ ہو سکتا ہے it may be are thousand so you may have thousand many loops at a you can reduce that thousand many states one طریقہ موجود ہے ان کی ریگولر ایکسپریشن کو پلس کرتے چلے جائیں you will be getting N as regular expression جو آپ پہلے ہی جانتے ہیں تو ابھی تک یہ کنورشن کے اسٹیپس کمپلیٹ نہیں ہوئے اور میں چاہوں گا کہ مزید اسٹیپس دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈس کی طرف چلتے ہیں step four bypass and state elimination اس اسٹیپ کا نام ہے bypass and state elimination ہم بائی پاس کر دیں گے کسی اسٹیٹ کو یعنی اگر ہم کسی اسٹیٹ کے ذریعے کسی دوسری اسٹیٹ پر جا رہے ہیں تو ہم اس اسٹیٹ کو میں انٹر ہی نہیں ہوں گے اور اس سے اگلی اسٹیٹ پہ پہنچ جائیں گے بائی پاس کا ورڈ آپ آلریڈی جانتے ہیں اب بعض شہروں کے باہر سے ایک سڑک نکل جاتی اس کو ہم بائی پاس کہتے ہیں ہم اس کو بائی پاس کر جاتے ہیں تو this is the same thing so if three states in a T G are connected in sequence then eliminate the middle state and connect the first state whichever is the first ان تین میں سے جو پہلی ہے اس کو with a third by single transition include the possibility of circuit as well میں یہ بتا رہا ہوں کہ سرکٹ میں دو اسٹیٹس ہوتی ہیں یعنی ایک اسٹیٹ پہلے دوسری اسٹیٹ کی طرف گئی کسی ایک ٹرانزیشن سے اور پھر دوسری اسٹیٹ سے پہلی اسٹیٹ کی طرف ایک اور ٹرانزیشن آ گئی تو اس طرح سے آپ پہلی اسٹیٹ سے پہلی ہی اسٹیٹ پر رہیں گے تھرو سیکنڈ اسٹیٹ تو لوپ کی شکل میں سیکنڈ اسٹیٹ کو المینیٹ کیا جائے گا سرکٹ کی کیس میں جبکہ اگر تین سیکوینس میں ٹرانزیشن سے مل رہی ہیں تو درمیان والی اسٹیٹ کو ہم المینیٹ کریں گے اور یہاں لکھ دیا گیا ہے کہ include the possibility of circuit as well labelled by the regular expression which is the concatenation of corresponding to regular expression in the existing sequence جس ترتیب میں وہ پاتھ آپس میں لنک ہو رہے تھے اسی ترتیب میں ان کی ریگولر ایکسپریشن کو کینکیٹینیٹ کر کے اور سنگل ٹرانزیشن پر لیبل کر دیا جائے گا یہ ہم ایگزامپل میں دیکھیں گے ابھی this step can be shown by part of T G in the following example dear students میں نے پھر ورڈ استعمال کر لیا ہے پارٹ آف ٹی جی یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کسی بھی ٹی جی کے ایک خاص حصے پر ایک خاص سچویشن کو چونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں تو اسی کو دیکھنا مقصود تھا اس لیے میں نے بار بار یہی کہا کہ پارٹ آف ٹی جی کیونکہ پورا ٹی جی ہم دکھانا نہیں چاہ رہے ہم صرف اس حصے پر غور کریں گے جس پر اسٹیپ کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آئیے اس ٹی جی کا پارٹ دیکھنے کے لیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں آپ اس ایگزامپل میں دیکھ رہے ہیں کہ they are three state shown in this example state number four five six four سے پہلے ڈاٹس سکس کے بعد میں ڈاٹس یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ اس ٹی جی میں فور سے پہلے بھی کوئی پارٹ ایگزٹ کرتا ہے اور سکس کے بعد بھی کوئی پارٹ ایگزٹ کرتا ہے and again to keep this example general ہم نے ان کے لیبلس کو particular double A plus double B یا اس طرح کی کوئی ریگوسپریشن نہیں لکھی بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم نے لیبل کیا ہے R two R three R four اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آر ون کدھر گیا بیسیکلی میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آر ون ہو سکتا ہے کسی پہلی ٹرانزیشن کا لیبل ہو تو ہم جن میں انٹرسٹیڈ ہوں درمیان کا پارٹ تھا اور اس لیے میں نے اس کو ٹو سے اسٹارٹ کیا لوپ کو آر تھری سے لیبل کیا فائیو اور سکس کی ٹرانزیشن کو آر فور سے لیبل کیا اب یہاں اس ایگزامپل میں میں نے دو چیزوں کو اکٹھا کر دیا ایک لوپ بھی دکھا دیا ہے اور دو ٹرانزیکشن کو بھی سیکوینس میں لنک کر دیا ڈیئر اسٹوڈینٹس میرا یہ ٹارگیٹ رہے گا کہ بجائے باری باری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مختلف اگزامپل سے ڈسکس کریں جہاں تک ممکن ہو اگر دو باتوں کو ایک کیس میں ڈسکس کیا جا سکتا ہو تو میں ایسا ضرور کروں گا اور میں نے ایسے ہی کیا کہ آپ کو لوپ کو بھی سکھانے کی کوشش کی ہے اور آپ کو دو ٹرانزیشنز کو جو سیکوینس میں آ رہی تھیں ان کو سنگل ٹرانزیشن میں کنورٹ کرنے کا بھی طریقہ سکھانا تھا اور یہ بھی دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر درمیان میں لوپ آ جائے تو اس کے لیے کیا کرنا تو آئیے اس کو مزید دیکھنے کے لیے سلائڈ پر چلتے ہیں میں یہ چاہوں گا تھوڑا سا آپ کو بتانا کہ جو آر تھری ہم نے لیبل کیا ہے لوپ کے لیے اس کا مقصد کیا ہے بیسیکلی ہم اس پارٹ میں یہ دیکھ رہے ہیں whatever the regular expression R two generate the string جو بھی اسٹرنگ یہ جنریٹ کرے گی فور پر ریڈ کرتے ہوئے ہم فائیو پر جا سکیں گے اور جو آر تھری لیبل کیا ہے لوپ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جتنی اسٹرنگس جنریٹ ہو رہی ہیں آر تھری سے نہ صرف وہ بلکہ ان کی تمام پاسبل کمبینیشن بھی آپ کو فائیو سے فائیو پر رکھیں گی یہی مقصد ہوتا ہے لوپ کا اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں اور وہ تمام اسٹرنگس جو اس لوپ سے جنریٹ ہو سکتی ہیں ان کی ریگولر ایکسپریشن صرف آر تھری نہیں ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم نے آئندہ بھی اس کو یوز کرنا ہے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ وہ تمام سٹرنگ جو اس ڈائگرام میں آپ کو فائیو سے فائیو پر رکھتی ہیں ان کی ریگولر ایکسپریشن آر تھری صرف نہیں ہے بلکہ آر تھری اسٹار ہے آر تھری تو صرف ایک لوپ ہے اگر آپ اس لوپ کو ایک بار لینا چاہیں گے تو جتنی سٹرنگز اس سے جنریٹ ہو سکتی ہیں وہ آپ کو ایک بار فائیو سے فائیو پر لا سکیں گی لیکن لوپ کو تو بار بار لیا جا سکتا ہے اور یہ آپشنل بھی ہوتا ہے اس لیے یہ لوپ آر تھری اسٹار والی اسٹنگس جنریٹ کرتا ہے تو اس کو ذہن میں رکھ لیں جب بھی لوپ آئے تو اس سے مراد اس پر دیے گئے لیبل کی ریگولر کا اسٹار ہوگا جو تمام پاسبل اسٹنگ جنریٹ کرے گا اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ فائیو سے سکس آر فور ہے عزیز طلبہ ہم نے اسٹیپ فور میں یہ کہا تھا دو پاسبلٹیز میں نے اس میں بتائی تھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ تین اسٹیٹس آپس میں لنک ہو رہی ہیں پہلی اسٹیٹ سے ہم دوسری کی طرف جا رہے ہیں کسی ایک ٹرانزیشن کے ذریعے پھر دوسری سے تیسری کی طرف جا رہے ہیں اور ایک پاسبلٹی سرکٹ کی دی تھی وہ میں نے ابھی نہیں دکھائی بلکہ ایک لوپ کی پاسبلٹی دکھا دی کہ یہ لوپ اگر درمیان میں آ جائے تو اب کیا کرنا ہے کہا یہ گیا تھا کہ اگر دو ٹرانزیشنز سیکونس میں آ رہی ہوں تو ان کو ایک ٹرانزیشن سے ریڈیوس کیا جا سکتا ہے اور ان کا لیبل جو پریویس ریگولر ایکسپریشن ہیں ان کی سیکوینس میں کنکٹینیشن سے حاصل ہونے والی ریگولر فیشن ہوگی سیکوینس اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ریگولر فیشن میں جب دو ریگولر فیشن کنکیٹینیٹ کرتے ہیں تو ان کا سیکوینس بدلنے سے ریگولر ایکسپریشن بدل جاتی ہے اور وہ ڈفرینٹ اسٹرنگ جنریٹ کرتی ہے تو سیکوینس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جس ترتیب میں وہ ٹرانزیشنز آ رہی ہیں اسی ترتیب میں ہم اس کو ریڈیوس کرنے کے بعد ان کی ریزرویشن کو کینکٹینیٹ کریں گے میں نے جو چینج کی ہے اس میں تھوڑی سی اپنی طرف سے ایک سچویشن کو بدلنے کی کوشش کی ہے وہ درمیان کی اسٹیٹ پر لوپ ہے جس میں میں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ سے ڈسکس کیا اب مزید کہ اس کو کس طرح سے ریڈیوس کیا جائے گا آئی سلائڈ پر چلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ to eliminate state five the above can be reduce to above mean above part of T G اس کو ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں فور اسی طرح سے نظر آ رہا ہے سکس اسٹیٹ اسی طرح نظر آ رہی ہے فور سے پہلے اسی طرح ڈاٹس نظر آ رہی ہیں سکس کے بعد اسٹل وہی ڈاٹس ہیں ہم نے اس درمیان کے پات کو کنورٹ کیا ہے اب یہاں دو پاسبلٹیز تھیں ایک پاسبلٹی یہ تھی کہ فائیو پر آر تھری کا لوپ نہ ہوتا اگر آر تھری کا لوپ نہ ہوتا تو پھر یہ نئی ٹرانزیشن کا label R two into R four ہوتا یعنی آر ٹو کو پہلے اور آر فور کو بعد میں لیکن چونکہ درمیان میں لوپ بھی آ گیا لوپ آپشنل ہوتا ہے جب آپ اس کو یہاں سے فور سے اسٹارٹ ہو کر سکس پر جائیں گے no it's optional whether you loop this R three or not اگر آپ اس کو یوز نہیں کریں گے تو آپ سیدھے جا سکتے ہیں اور اس اعتبار سے جتنی اسٹنگ بنے گی وہ R two into R four سے ہی جنریٹ ہو سکیں گے لیکن اگر آپ لوپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں میں بتا چکا تھا کہ اس لوپ سے جتنی پوسیبل بن سکتی ہیں ان کی ریگولر ایکسپریشن صرف آر تھری نہیں ہے بلکہ آر تھری اسٹار ہے اسی لیے درمیان میں آر تھری اسٹار لکھ دیا تو اب آپ ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی دو ٹرانزیشن سیکوینس میں آ رہی ہوں اور درمیان میں لوپ آ رہا ہو آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہوں وہ لوپ ایز سچ ختم نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ آئے گا اور ہم سرکٹ کی ایگزامپل چونکہ دیکھنا چاہیں گے تو اس کی بات بھی بعد میں ہوگی ڈیئر اسٹوڈینٹس میں نے ایک اسٹیپ میں ایک پاسبلٹی کو شامل کر دیا اور وہ تھی لوپ کی پاسبلٹی میری کوشش رہی ہے کہ آپ اس لوپ کی پاسبلٹی کو اچھی طرح سمجھ سکیں اگر یہ نہیں سمجھ پائیں گے تو ڈیفینیٹلی جب بھی آپ ٹی جی کا آری e بنائیں گے ریگولسپیشن لکھیں گے اس میں کہیں نہ کہیں غلطی کریں گے آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ اسٹار کہاں لگانا ہے کچھ لوگ لیبل کے اوپر ہی اسٹار کر دیتے ہیں یعنی آر آر تھری تھری اگلے میں بن گیا اور لوپ بھی رہا یہ غلط چیز ہے جب آپ لوپ کو ختم کر رہے ہوں گے اس وقت آر آر تھری تھری میں کنورٹ ہوگا تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے یہ چونکہ ابھی پہلی بار ہم نے ڈسکس کیا ہے اگر ابھی سمجھ میں آ گیا تو آئندہ اگزامپل میں پرابلم نہیں ہوگا ادر وائز یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آپ اگر نہیں سمجھ پائے تو آپ اس کو آئندہ بھی سمجھ نہیں پائیں گے تو میں یہ چاہوں گا کہ سرکٹ کی بات ہم نے کی تھی اسٹیپ فور میں اس کی ایگزامپل نہیں دیکھی اس کو دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں consider the part of T G containing a circuit at a state as shown below اب یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس ڈائگرام eh, میں they are three states two three four two سے پہلے بھی ڈاٹس ہیں فور کے بعد میں ڈاٹس ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹی جی کا باقی حصہ باقی ہے دونوں سائڈوں پر ہم صرف اس پارٹ میں انٹرسٹڈ تھے اب اس پارٹ میں سرکٹ دو جگہ بن رہا ہے ایک اسٹیٹ تھری اور ایک اسٹیٹ فور چونکہ آپ تھری سے تھری پر واپس آ سکتے ہیں تھرو فور اور فور سے فور پر واپس آ سکتے ہیں تھرو تھری تو یہ دونوں ہی سرکٹ بن رہے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کس اسٹیٹ کو ہم ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ایلیمینیٹ کی بات چلی تھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیچے والی ڈائگرام میں ہم نے ٹو کے بعد فور بنا دیا اب اگر ٹو کے بعد فور بنایا ہے تو ہم تھری کو ڈراپ کر رہے ہیں اور اسٹیٹ کو ڈراپ کرتے ہوئے اس چیز کا بے حد خیال رکھنا ہے چونکہ ایک سرکٹ جنریٹ ہو چکا ہے فور پر اور تھری پر بھی ایک سرکٹ بن رہا ہے تو تھری کو ڈراپ کرتے ہوئے سرکٹ سے بننے والی اسٹنگس کی پاسبلٹیز کو شامل کرنا ضروری ہے عزیز طلبہ ہم اسٹیپ فور کی ایگزامپل میں سرکٹ کی بات کر رہے تھے اور آپ نے دیکھا ڈائگرام میں ایک سرکٹ بھی ہے ایک لوپ بھی ہے اور یہ بھی دیکھا کہ اسٹیٹ تھری پہ بھی سرکٹ بن رہا ہے اسٹیٹ فور پہ بھی سرکٹ بن رہا ہے نو اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کون سی اسٹیٹ ڈراپ کر رہے ہیں ہمارا ٹارگیٹ یوزلی کسی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ کی طرف جانے والا ہوگا یعنی اگر انیشل سائڈ اس طرف ہے اور فائنل دوسری طرف ہے تو ہم چاہیں گے ہمارے پاتھ انیشل سے فائنل کی طرف رہیں اور وہ پات جو الٹی طرف جا رہے ہیں ان کو ہم نے المینیٹ کرنا ہے وہ سرکٹ کی شکل کے ہوں گے تو اس لیے سرکٹ کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے ہم نے اپنے کیس میں اسٹیٹ تھری کو المنیٹ کیا گویا ہم اسٹیٹ ٹو سے فور کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو آئیے اس کو مزید دیکھنے کے لیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں یہ بڑی امپورٹینٹ ڈسکشن ہے اور میں چاہوں گا کہ سرکٹ کی سچویشن کو بڑے غور سے آپ سمجھیں یہی دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں loop circuit sequence of transitions ان کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ نیکسٹ پرابلم نہیں آئے گا اب میں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ٹو سے فور کے لیے جو جو لیبل آپ کو دکھایا گیا ہے اس کی ریزن کیا ہے اور جو فور پر لوپ دکھایا گیا ہے یہ کہاں سے آ گیا تو بیسیکلی ہم نے آر فور جو ٹرانزیکشن نظر آ رہی ہے جس کے لیبل آر فور ہے ہم نے ایک تو اس کو ڈراپ کیا ہے نمبر ون اور نمبر ٹو اسٹیٹ تھری کو ڈراپ کیا دو کام کیے one two just move from two to four اس اس ڈائریکشن میں جانا چاہ رہے ہیں تو ہم نے دو کام کیے اور پہلا ہم نے کام یہ کیا کہ آر فور کو ڈراپ کیا بیسیکلی یہ دو اسٹیپس تھے جو میں نے ایک میں دکھا دیے اور گو یہ تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہوگا but I try to explain it کہ پہلے اسٹیپ میں ہم نے آر فور کو ڈراپ کیا آر فور کو ڈراپ کرنے سے فور پر ایک سرکٹ بن جاتا ہے جس کی regular expression R four R two star R three ہے یہ ریگولرسپیکشن وہ تمام اسٹنگز ہیں جو فور سے فور پر رکھتی ہیں اور اگر ہم یہ نہیں دکھائیں گے تو یہ تمام اسٹنگ امیٹ ہو جائیں گے آر فور کو ڈراپ کرتے ہوئے تو یہ لوپ ہم نے آر فور پر لگا دیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ اسٹیٹ فور پر جو لوپ لگایا جو ٹرانزیشن آر فور کو ڈراپ کرنے سے بنا اس لوپ کا لیبل ہے R four R two star چونکہ لوپ پورے کا پورا شامل کرنا تھا اس لیے آر ٹو اسٹار آ گیا اور واپس آتے ہوئے آر تھری تو یہ پوری کی پوری ایک سیکوینس بن گئی جو لوپ کی شکل میں وہاں آ گئی اور آر فور ڈراپ ہو گیا ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ مرحلہ بہت کریٹیکل ہے اور میں چاہوں گا اس کو بہت غور سے آپ سمجھیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسپیشلی سرکٹ اور لوپس کو کنورٹ کرنا اور میری کوشش ہے یہاں بھی ایکچولی ہم نے دو اسٹیپس کو ایک ہی اسٹیپ میں دکھانے کی کوشش کی میں ان دونوں اسٹیپس کو باری باری آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے ان کو کیسے کیا اور اس کو مزید دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں تو پہلے تو ہم نے ٹرانزیشن آر فور کو ڈراپ کیا اس کے بعد اسٹیٹ آر تھری کو ڈراپ کیا اب اسٹیٹ آر تھری کو ڈراپ کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں آپ پہلے بھی کر چکے ہیں یہ اگزامپل میں پہلے بتا چکا تھا R one into R two star into R three سیدھا سیدھا لکھا جا سکتا ہے آر فور سے بننے والی تمام اسٹنگس جو واپس آر اسٹیٹ فور پر لا سکتی تھیں تھری اسٹیٹ کے تھرو وہ ہم لوپ کی شکل میں پہلے ہی دے چکے ہیں اس لیے وہ اکوموڈیٹ ہو چکی ہے اسٹیٹ تھری کو اگلے اسٹیپ میں ہم نے ڈراپ کیا اور اس میں R one R two star R three sequence بنتا ہے جو ہم نے لکھ دیا عزیز طلبہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے ایک بڑی کریٹیکل سچویشن کو ہینڈل کرنا آپ کو سکھایا ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس میں خود سے تبدیلی کرنے کی کوشش کریں آپ اور ٹی جیز بنائیں اس میں مزید سرکٹ دکھائیں اپنی ترتیب سے اپنی مرضی سے بنائیں اس میں سرکٹس لوپ مزید دکھائیں اور پھر دیکھیں کہ ان کو اس رول کو فالو کرتے ہوئے ہم کس طرح ریڈیوس کر سکتے ہیں ہمارا یہ اسٹیپ فور کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے مزید اسٹیپس ہم اس کے اگزامپلس ہم دیکھیں گے ٹی جی سے آر ای کے لیے تو آئیے اس کے لیے سلائڈ پر چلتے ہیں consider a part of following T G اب چونکہ تھرو آؤٹ ہم جنرل بات کر رہے ہیں اور پارٹ ٹو کے پروف کی بات کر رہے ہیں اس لیے اب تک آپ کو کسی بھی ٹرانزیکشن پر پرٹیکولر لیول نظر نہیں آ رہا تھرو آؤٹ ہم R one R two R three R four اس طرح کی بات کر رہے ہیں چونکہ یہ میتھڈ ان جنرل ہے اس لیے اس کو ان پرٹیکولر ڈسکس نہیں کیا جا سکتا تھا اور اسی لیے ریگولر ایکسپریشن کے لیے ہم نے R one R two R three کا سہارا لیا اب یہ اگزامپل جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس ایگزامپل میں بہت ساری کمپلیکیشنس موجود ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی this is again part of T G اور اس میں ٹو تھری فور یہ لیبلز ہیں اسٹیٹس کے ٹو سے پہلے آپ کو ڈاٹس نظر آ رہی ہیں فور کے بعد ڈاٹس نظر آ رہی ہیں یعنی باقی کا پارٹ اور شروع کا پارٹ ایگزٹ کرتا ہے ایک لوپ آپ کو ٹو پر نظر آ رہا ہے ایک لوپ آپ کو فور پر نظر آ رہا ہے ایک ٹرانزیکشن ٹو سے فور کی طرف جا رہی ہے ایک فور سے ٹو کی طرف آ رہی ہے اسی طرح تھری پر لوپ ہے ٹو اور تھری اور تھری ٹو یہ بھی سرکٹ بن گیا اور تھری سے فور اور فور سے تھری ایک سرکٹ یہ بن گیا ہم ان کو باری باری ایلیمینیٹ کرنا چاہیں گے اور ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اسٹیٹ تھری کو المینیٹ کریں ڈیئر اسٹوڈینٹس میں یہ چاہوں گا کہ ابھی جو سلائڈ آپ کو دکھائی تھی اس کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں اس کی ڈائگرام بھی اگر ہو سکے تو بنا لیں اس کی اسٹرکچر تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ پاسبل لوپ سائڈس پر ایگزٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹ ایجز جا رہی ہیں فرسٹ ٹو لاسٹ درمیان میں ایک لوپ ہے ان سے پاسبل سرکٹ دکھا دیے گئے تھے لیبلز ہم نے ان کے R one R two R three وغیرہ سے آر نائن تک کر دیے اور ہمارا پہلا ٹارگٹ درمیان کی اسٹیٹ کو المینیٹ کرنا ہے جب آپ کسی اسٹیٹ کو المینیٹ کرتے ہیں تو اس اسٹیٹ کی وجہ سے بہت سے سرکٹ بن رہے ہوتے ہیں بہت سے لوپس بن رہے ہوتے ہیں اور ان لوپ سے کچھ اسٹنگس جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ اسٹنگس لینگویج کی ایکسپٹیڈ اسٹنگ کا پارٹ بن رہی ہوتی ہیں اگر ہم ان کو شامل نہیں کریں گے تو وہ بہت سی اسٹنگس ریجیکٹ ہو جائیں گی جو پہلے ایکسپٹ ہونی تھی تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آئیے دوبارہ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں ہم نے بہت سے اسٹیپس یعنی اسٹیٹ تھری کو چونکہ ایلیمینیٹ کرنا تھا اور ایلیمینیٹ کرنے کے لیے جو سرکٹ تھے پہلے اسٹیٹ تھری کے ان کو ایلیمینیٹ کیا اور پھر اسٹیٹ تھری کو ایلیمینیٹ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ٹو پر جو لوپ دکھایا جا رہا ہے اس کا لیبل ہے R one plus R three R five star R four R one تو آلریڈی اس میں موجود تھا اور دوسرا جو ہم واپس آنے کا راستہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے ہم پریویس سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ آر یعنی ٹو پہ ٹو سے چلتے ہوئے واپس ٹو پہ آنے کی کیا کیا پاسبلٹیز ہیں تو ایک تو آر ون کا لوپ تھا جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور ایک اور لوپ جو ٹو کے تھرو چلے گا پھر اس کے بعد فور پر نائن کا لوپ آپشنل ہے فور سے واپس ٹو کا ہم لوپ دیکھ رہے ہیں تو اس طرح سے ہم یہاں سے بھی واپس آ سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ ایک اور بھی ہے کہ ہم ٹو سے تھری کی طرف جائیں اور تھری سے فور تو ہم نے جو شارٹیسٹ سرکٹ تھا اس کو ایکوموڈیٹ کیا اور اس طرح سے یہاں جو پلس آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی دو لوپ کو ہم نے اکٹھا کر دیا ایک لوپ وہ جو آلریڈی تھا اور دوسرا لوپ ٹو سے تھری اور تھری سے ٹو سے بنا ہے بیسیکلی اور ان کی ٹرانزیکشن آپ کو پتہ ہی ہیں اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ درمیان میں ایک لوپ تھا اس کو کی شکل دی R R R three five star four بنتا ہے یہ دو لوپ ہو گئے اور اس طرح سے پلس آ گیا اسی طرح سے ہم ٹو سے فور کی طرف جانے کے لیے ہم تھری کے تھرو بھی جا سکتے ہیں تو وہاں R three R five star and R seven سے ہم ٹو سے فور کی طرف جا سکتے ہیں تو یہ بھی ہم نے پات دکھایا اور ایک پات ہمارے پاس سیدھا ہی تھا جو آر ٹو کا تھا ٹو سے فور کے لیے آر ٹو تو اس طرح سے دو پات بن گئے اور جب دو پات ایک اسٹیٹ کو دوسرے سے ملا رہے ہوں تو دونوں کو پلس سے ایکسپریس کرتے ہیں وہ ہم نے پلس سے ایکسپریس کر دی میں سمجھتا ہوں کہ ان دو کی تفصیل بتانے کے بعد فور پر جو لوپ دکھایا گیا وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ٹو پر تھا یعنی فور کا اپنا ایک لوپ اور فور کا تھری کے تھرو سرکٹ کا لوپ وہ دکھا دیا اسی طرح سے فور سے ٹو کی طرف جانے والا ڈائریکٹ پاتھ آپ دیکھ رہے ہیں اور فور سے ٹو کی طرف جانے والا ایک سرکٹ بھی آپ کو تھرو تھری ملے گا جو R seven R five star اور آر تھری ہوگا تو اس طرح سے دو پاتھ فور سے ٹو کی طرف ہم دیکھ سکیں گے اور ان دونوں کو ہم پلس سے سیپریٹ کریں گے جو ہم یہاں ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں تو اس طرح سے یہ انتہائی کمپلیکیٹڈ قسم کی ایگزامپل تھی جس میں تمام پاسبل سچویشنز ہم نے ایک ایگزامپل میں اکٹھی کر دی اور ان کو ہم نے جو سجیسٹ کیا وہ آپ کے سامنے عزیز طلبہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس ایگزامپل کو سمجھنے میں کچھ دشواری پیش آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تھیرم کا پروف ہم دے رہے ہیں اور پروف ہمیشہ ان جنرل ہوتا ہے پرٹیکولر نہیں ہوتا کہ آپ اس میں کوئی لیبل کر دیں ڈبل اے ڈبل بی یا double A plus triple B اس طرح سے تو پھر دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ ان لیبلز کے لیے تو یہ سولوشن ہوگا لیکن کوئی اور لیبل ہو تو پھر کیا سولوشن ہوگا اس لیے ہم نے ان کے تمام لیبل اب تک جرنل رکھے ہم نے ان کو R one R two R three سے کہا اب آر ون کی جگہ کوئی بھی ریگولر اسپیشن آ جائے آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں آر ٹو آر تھری بھی اسی طرح سے ڈفرنٹ ریگولر اسپیشن ہیں کوئی بھی ایکسپریشن آ جائے آپ ان کی جگہ اسی طرح سے ڈیل کریں گے جس طرح سے اس کمپلیکیٹڈ ایگزامپل میں ہم نے آپ نے دیکھا کہ وہ جو اسٹیٹ تھری تھی ہم نے اس کو کیا اور ایک اسٹیٹ جو درمیان میں آ رہی تھی اس میں دونوں طرف سرکٹس بن رہے تھے ان دونوں سرکٹس کو بھی اکوموڈیٹ کیا تو ان کی جو پاسبلٹیز تھیں ان کو بھی ہم نے اکوموڈیٹ کر دیا آپ اپنی پریکٹس کے لیے جو لیبل ہم نے R one R two R three کے دیے تھے ان کی جگہ کچھ ریگوسن بنائیں اور جو بعد میں کنورٹ کر کے ریڈیوس کر کے میں نے لکھا اسی طرح سے آپ اس کو کنورٹ کریں اور پھر دیکھیں کہ کوئی ایسی اسٹرنگ باقی تو نہیں رہی جو ایک اسٹیٹ کو دوسرے اسٹیٹ سے ملا رہی ہو اور وہ وہاں اکومنڈیٹ نہ ہو سکتی ہو پہلے ملا رہی ہو یعنی پہلے وہ جا رہی ہو ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ کی طرف اور اب اس نئی اسٹرکچر میں نہ جا سکتی ہو یہ چیک کرنا بہت ضروری ہے اور ایسا آپ ہمیشہ کیا کریں گے نیکسٹ اپنے میں یا ایگزامپل جو آپ کو کوئی دی جائیں گی تو اس کو بہت زیادہ چیک کرنا اور یہی ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ تمام پاسبلٹیز کو انکلوڈ کرتے ہوئے ہم آگے چلیں گے ہماری ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں نا to eliminate state four the above T G can be reduced to اب ہم اسٹیٹ فور کو المینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر اس کو المنیٹ کر دیں یعنی ہم صرف ٹو پر ہی رہنا چاہ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ اس کی پاسبلٹی صرف اور صرف جب ہے جب اسٹیٹ فور کے بعد کوئی اور پارٹ نہ ہو ورنہ اس پارٹ کے بارے میں تو ہم جانتے ہی نہیں اس کی ریگوسن کہاں سے آتی تو اس سپوزیشن کے تحت ہم یہ بات نیچے لکھ رہے ہیں کہ فور کے بعد ٹی جی کا کوئی پارٹ نہیں ہے اور اگر ہم اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ٹو سے ٹو پر واپس آ رہے ہیں سرکٹ بن رہا ہے تو وہ کون کون سی اسٹنگز ہوں گی جو ٹو سے واپس ٹو پر لے آئیں گی ایک لوپ تو پہلے ہی لگا ہوا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹو پر اور فور کو المنیٹ کر کے جو اسٹنگز ٹو سے ٹو پر تھرو فور آتی تھیں ان کی ریگولر اسپیشن لکھنی ہے اٹس ویری سمپل اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پات ٹو سے فور کی طرف ہے فور پر ایک لوپ ہے فور سے ٹو کی طرف ایک اور ٹرانزیشن ہے یہ کیس آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں تو اس کو جب آپ کریں گے تو یہ ایک لوپ بن جائے گا جس کا پہلا part R two plus R three R five star R seven into یہ لنک کرنا ہوتا ہے جو بھی کچھ لوپ کے لیبل کیا ہے اس کا اسٹار وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور بعد میں فور سے ٹو کی جو بھی ٹرانزیشن ہے اس کو بھی بریکٹ میں لکھنا ہے تاکہ پورے کا پورا کینکٹینیٹ ہو سکے اور اس طرح سے ایک اور لوپ ہوگا اور اس طرح سے ٹو پر دو لوپ بن جائیں گے اور جب دو لوپ بن جائیں گے دونوں کو ایک بنانے کے لیے دونوں کی ریگولر ایکسپریشنس کو درمیان میں پلس سے لکھ دیا جائے گا ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم نے ایک بڑی کمپلیکیٹڈ ایگزامپل دیکھی اور وہ بھی ان جنرل کو پرٹیکولر اس میں ہم نے ریگولر لیبل نہیں کیے تھے اور میں آپ کو ایک اسٹیپ اور آگے لے گیا کہ اسٹیٹ فور کو بھی الیمینیٹ کر دیا it is really very very difficult situation لیکن اگر رول سمجھ میں آ جائیں تو سچویشن کتنی ہی کمپلیکیٹڈ کیوں نہ ہو اس کو ہینڈل کرنا آسان ہوتا ہے تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ ان کے رول سمجھ سکیں آپ اپنے طور پر خود سے ایگزامپلس بنائیں خود سے ریگولرپیشن لکھیں اور خود سے اسی کو فالو کرتے ہوئے آہستہ آہستہ آہستہ ان سٹیپس پر لے آئیں اور یہ چیک کریں کہ وہ تمام سٹنگز جو ٹو سے ٹو پر واپس آ رہی تھیں اب آخری اسٹیٹ میں بھی وہ تمام سٹنگ ٹو سے پر آ سکتی ہوں ایسا کرنا بہت ضروری ہے تو ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تمام اسٹیپس کو ان جنرل ڈسکس کیا اب میں چاہوں گا کہ ان پرٹیکولر ایگزامپل دیکھنے کے لیے سلائڈ پر چلتے there is a note it is to be note that to determine the regular expression corresponding to a certain T G four step have been discussed this process can be explained by the following particular example of T Gs consider the following T G ہم نے ایک ٹی جی بنایا جس میں فور اسٹیٹس ہیں ایک انیشل ہے ایک ون ٹو تھری ٹو اور تھری فائنل ہیں اور ایک انیشل اسٹیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے ان کے لیبلز ہیں from initial to one A B B A there is a loop at state one labelled by double A B there is a transition from one to two label by triple A there is a transition from one to three label by double B A تو اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ سنگل اسٹنگ ٹرانزیشن بھی آ جائیں لیبل آ جائیں اور ایک سے زیادہ سٹرنگ والے ٹرانزیشن کے لیبل بھی آ سکیں تو وہ آپ کے سامنے so to have single final state the above T G can be reduced to the following عزیز طلبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے اگزامپل لی ہے اس میں دو فائنل اسٹیٹس تھیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہم ان کے لیبلز کو کورسپونڈنگ فیشن میں کنورٹ کریں گے پھر ہم ان کی انیشیل اور فائنل اسٹیٹس کو دیکھیں گے اگر یہ ایک سے زیادہ ہیں تو ان کو سنگل میں کنورٹ کریں گے انیشیل اسٹیٹ چونکہ آلریڈی سنگل تھی اور فائنل اسٹیٹ ایک سے زیادہ تھیں اس لیے ہم نے اس نیکسٹ اسٹیپ میں دو کام کیے ہیں ایک تو فائنل اسٹیٹس کو ریڈیوس کر کے سنگل کیا اور ایک ان کے لیبلس کو کورسپونڈنگ ریگوسپیشن میں کنورٹ کیا اس کو دیکھنے کے لیے آئیے دوبارہ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے بی کوما بی اے کو A B plus B A سے کنورٹ کیا ہے اور اسی طرح سے ڈبل اے پلس بی جو ون پہ لوپ دکھائی دے رہا ہے اور اس کے علاوہ ریگولر ریگولر اسپیشن اسپیشن خود ہی ہم نے ٹو اور تھری جو پریویسلی فائنل اسٹیٹس تھیں ان کو نان فائنل کر دیا اور ایک نئی اسٹیٹ فور فائنل انٹروڈیوس کرا دی اور ٹو اور تھری کو باری باری نلسٹنگ والی ٹرانزیکشن سے ملا دیا ایسا کرنے سے صرف فرق اتنا پڑے گا کہ جو اسٹنگس ٹو پر آ کر اینڈ ہو رہی تھیں اور ایکسپٹ ہو رہی تھیں اب وہ ٹو سے فور کی طرف آ کر اینڈ ہوں گی ان اسٹنگس کے اینڈ پر نل اسٹنگ آ جائے گی اسی طرح وہ اسٹنگس جو تھری پر اینڈ ہو رہی تھیں اور ایکسپٹ ہو رہی تھیں وہ اب فور پر آ کر ایکسپٹ ہو سکیں گی ان کے اینڈ پر نل اسٹنگ آ سکے گا اب اسٹنگس کے اینڈ پر اگر نل اسٹنگ آ جائے تو اسٹنگ میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے وہ تمام اسٹنگ جو پہلے ایکسیپٹ ہو رہی تھیں اب بھی ایکسیپٹ ہوں گی اور کوئی اضافی اسٹنگ ایکسیپٹ نہیں ہو سکے گی نا to eliminate state two and three اب ہمارا اگلا اسٹیپ ہے کہ ہم اسٹیٹ ٹو اور تھری کو ایلیمیٹ کر سکیں کیونکہ یہ وہ اسٹیٹ ہیں جو جسٹ ون کو فور سے ملا رہی ہیں ہم ان کو بائی پاس کریں گے so the above T G can be reduced to the following اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انیشل اسٹیٹ اسٹیٹ ون اور اسٹیٹ فور ٹو اور تھری کو ایلیمنیٹ کر دیا ایلیمنیٹ کرنے کا میتھڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں اب یہاں ایلیمنیٹ کرتے ہوئے ہم نے میں نے دو اسٹیپ کو اکٹھا کر دیا پہلا اسٹیپ تو یہ تھا کہ ٹریپل اے نل اسٹنگ ایک ٹرانزیشن بنتی دوسرا double B A null string ایک اور ٹرانزیشن بنتی فرام ون ٹو فور تو اس طرح سے ون سے فور کی طرف دو ٹرانزیشن بننا تھی اور ان کو پھر ایک میں کنورٹ کرنا تھا ہم نے یہ دونوں کام ایک اسٹیپ میں کر دیے اور رولس کے مطابق دونوں کی ریگولر اسپیشنس کو پلس سے ایکسپریس کر دیا جو آپ فرام ون ٹو فور دیکھ رہے ہیں عزیز طلبہ میں آپ کی پریکٹس کے لیے بعض اوقات دو اسٹیپ کو ایک اسٹیپ میں دکھا دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے آپ کمپیوٹر سائنس کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں you must be very much sharp اگر آپ دو باتوں کو ایک بات میں نہیں سمجھ پاتے تو پھر تو آپ کی ٹریننگ نہیں ہو سکے گی now this is fourth semester fourth semester میں اگر آپ کا آئی کیو ڈیولپ نہیں ہوا تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا تو یہ ایک انڈائریکٹ ٹریننگ ہے کہ میں دو باتوں کو اکٹھا بعض اوقات ایک ہی اسٹیپ میں دکھا دیتا ہوں کوشش کریں میرے ساتھ رہنے کی انشاءاللہ شاء پرابلم نہیں آئے گا تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے اگر فورتھ سیمسٹر میں آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے تو پھر آگے چلنا تو مشکل ہو جائے گا لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کی ٹریننگ اس طرح سے رہے گی کہ آپ کر سکیں گے اس سے پہلے میں جو کچھ کراتا رہا آپ کو بہت ہی ایک ایک اسٹیپ کر کے سمجھا رہا تھا یہاں ہم نے تھوڑا سا آپ کو فاسٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور تھوڑا سا پوائز دینے کے لیے میں آپ کو بریک بھی دیتا ہوں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو اس لیے I am not so so much fast تو آپ انشاءاللہ اللہ آپ میرے ساتھ رہیں گے اور چلتے رہیں گے تو آئیے مزید سلائڈ کی طرف چلتے ہیں عزیز طلبہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے ریڈیوس کیا ہے ٹی جی اور ہم نے دو اسٹیٹس ڈراپ کی ہیں ٹو اور تھری اور ایک اسٹیپ میں ہم نے ون اور فور کو ملا دیا so the above T G can be reduced to the following آپ دیکھ رہے ہیں to to state one the the above T G can be reduced following ہم نے ایکچولی اسٹیٹ ون کو ریڈیوس کیا اور اسٹیٹ ون بیسیکلی انیشل کو فائنل سے ملا رہی تھی اور اس میں چونکہ درمیان میں ایک لوپ تھا میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی درمیان میں لوپ آئے اس کی ریگولر اسپیشن پر اسٹار لانا ضروری ہے اور سائڈس کی ریگولر ریگولرسپیکشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے A B plus B A اور بعد والی بھی triple A plus double B A ہے یہاں میں نے ایک کام اور کر دیا کہ جو اینڈ پر نل اسٹنگ لکھی ہوئی تھیں triple A null string double B A null string ان کو ریموو کر دیا اور وہ ریموو ہو جاتی ہیں hence the required regular regular expression is A B plus B A into double A plus B whole star triple A plus double B A اور یہ وہ ایسا جی ٹی جی بن گیا جس کی ایک انیشل اور ایک فائنل اسٹیٹ ہے اور اس کے لیبل ہی اس کی ریگولر اسپیشن ہے یہی ٹارگٹ تھا جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا عزیز طلبا آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیے میں چاہوں گا اس پر ایک نظر دیکھ لی جائے اور اس کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں summing up the lecture proof of Kleene's theorem part two ہم نے پارٹ ٹو کے پروف کی بات کی اور اس میں ہم نے مختلف سٹیپس کی بات کی کہ ہم ٹی جی سے آری بنا سکتے ہیں ان جنرل ڈسکس کیا اور میں نے اس کو کوشش کی کہ تمام پاسبلٹیز کو سٹیپ وائز دکھایا اور ڈفرینٹ ایگزامپل بھی دیکھی عزیز طلبہ آج کا لیکچر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے خدا حافظ